عورتوں کے دل میں بھی ہوتی ہے چونکہ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں پروردگار ہے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے تو یہ چاہت دل میں ہوتی ہے کہ ہماری ملاقات اچھے طریقے سے ہو دو ہی طریقے سے ملاقات ممکن ہوتی ہے یا تو دوستوں کی طرح خوشی خوشی ملاقات کرنا یا پھر ناراض آدمیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا تو مومن تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں بلکہ جیسے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی السلام نے دعا دی تھی کہ اے اللہ طلحہ کو قیامت کے دن اس طرح ملنا وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں تو یہی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ العزت سے ایسی ملاقات نصیب ہو تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں اس لیے آج کا مضمون بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں ومن خان یرجو لقاء ربی ہی اور جو کوئی بھی دل میں امید رکھے اپنے رب سے ملاقات کی فل یا عمل صالحہ بس اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے ولا یشرک بھی عبادت رب ہی اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے تو دو باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے پروردگار عالم سے اچھے انداز میں ملاقات کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی شرط نیک اعمال کرنا تو مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہے نہ دن دیکھے نہ رات نہ سردی نہ گرمی ہر وقت نیکی کے لیے کمر بستہ رہے جی بھر بھر کے نیکی کرے نمازیں پڑھے تلاوت کرے ذکر کرے اللہ رب العزت کے محبوب پر درشید پڑھے سچ بولے اچھے اخلاق اپنائے عورت ہے تو اپنے بڑوں کی خدمت کرے اپنے بچوں پہ شفقت کرے پردے کا لحاظ کرے یعنی جو بھی نیک کام شریعت نے بتائے ہیں ان کاموں میں ہر وقت لگی رہے تو جب ساری زندگی نیک کاموں میں گزرے گی تو ایک شرط پوری ہو گئی اور دوسری شرط فرمایا یشرک بھی عبادت ربی آحدہ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ شرک نہ کرے شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی شرک جلی یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر کو اپنی مدد کے لیے پکارے یا اس کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرے جیسے بعض لوگ اپنے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں ہندو لوگ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں کوئی پیپل کی پوجا کرتا ہے کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا ہے اور کچھ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں تو ان ظاہری شرکیہ اعمال سے سو فیصد بچنا یہ بھی ضروری ہے اور دوسری چیز جس سے بچنا مشکل نظر آتا ہے وہ شرک خفی ہے شرک خفی کہتے ہیں چھپا ہوا شرک کہ جس طرح انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے اس طرح بسا اوقات انسان کے دل میں کسی مخلوق کی محبت آ جاتی ہے دوست کی محبت آ گئی کزن کی محبت آ گئی اچھی شکل کی محبت آ گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نفسانی شیطانی محبتوں میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل پر ہر وقت مخلوق کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے سارا دن اسی کا دھیان ساری رات اسی کا خیال اسی سے فون پر باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے اسی سے مل بیٹھنے کو جی چاہتا ہے یہ بھی شرک ہے اور حرام ہے مگر اس کو شرک خفی کہتے ہیں آج کے پڑھے لکھے دور میں مورتیوں کو سجدہ کرنے والے مسلمانوں کے معاشرے میں تھوڑے لوگ ہیں تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں یا اپنی فریادیں قبروں والوں کو پیش کرتے ہیں لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے دل کو سنم خانہ بنا لیا اپنے دل کو بتخانہ بنا لیا اور سچ کہوں تو اپنے دل کو گند خانہ بنا لیا اپنے دل میں ماں سوا کی محبت بھری ہوتی ہے بندے کی محبت مرنے والوں سے یا ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی یہ بیچارے جو خود چند دن کے مہمان ہیں اگر ان سے محبت کر ہی بیٹھیں گے تو خسارے کے سوا کیا ملے گا مخلوق سے انسان کو کبھی وفا نہیں ملتی وفا ملے گی تو اللہ رب العزت سے ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی یا پھر کامل اولیاء اللہ سے ملے گی اس کے سوا وفا کہیں نہیں مل سکتی اسی لیے جو اپنے دلوں میں غیر کی محبتوں کو بساتے ہیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں روتے روتے تھکتے نہیں اور پھر کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کی کوششیں کرتے ہیں مر جانے کی کوششیں کرتے ہیں کام ہی ایسا کیوں کیا کہ مر جانے کی یوں ضرورت محسوس ہو بے وفاؤں سے دل ہی کیوں لگایا دل کی چھاؤں کے پیچھے بھاگے ہی کیوں مندی کر لیتے شروع سے ہی اس راستے پہ قدم ہی نہ اٹھاتے تو جو مند بچیاں ہیں وہ اپنی زندگی یوں برباد نہیں کرتی ایسے راستے پہ قدم نہیں اٹھاتی کہ جس سے دنیا کی بھی ذلت ملے آخرت کی بھی ذلت ملے نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے شیطان اور نفس تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان برباد ہو مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ بھی تو دی ہے اب آگ جل رہی ہو تو کون ہے جو کوشش کرے کہ میں اس میں چھلانگ لگا دوں ہر بندہ آگ سے دور دور رہے گا اسی طرح یہ نفسانی محبتوں کی آگ آج چاروں طرف جل رہی ہے مند عورت کو چاہیے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو دور رکھے ایسی یہ آگ دل میں جلتی ہے کہ چین نہیں آنے دیتی نہ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ سونے کو جی چاہتا ہے کبھی کمرے میں چھپ چھپ کے رو رہے ہیں کبھی بہانوں بہانوں سے خط لکھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں پوری زندگی کی ترتیب ہی بدل کے رہ جاتی ہے اور اس راستے کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ نہ پوچھو ماں سے بھی جھوٹ بول رہی ہے بہن سے بھی جھوٹ بول رہی ہے ابو سے بھی جھوٹ بول رہی ہے ایک بندے کی محبت کو چھپانے کی خاطر قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بہت جھوٹ بولتا ہے بہت جھوٹ بولتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھوا دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ان تعلقات کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتی ہیں تو ان شیطانی شہوانی لذتوں کے پیچھے آخرت کو برباد کر لینا یہ عقل مند انسان کا کام نہیں ہوتا دعوت گناہ تو ہر طرف سے ملتی ہے آج جوان مرد ہو یا جوان عورت ہو چاروں طرف سے دعوت گناہ ملتی ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ انسان خود ہی اس مصیبت کے اندر چھلانگ لگا دے اب دیکھیں چھری ہاتھ میں ہو تو انسان پھل بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے مگر کوئی مند لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو اپنا ہاتھ کاٹے گی احتیاط سے کام کرے گی کہے گی کہ میں سبزی کاٹ رہی ہوں میں احتیاط سے کام لوں کہیں میری انگلی نہ کٹ جائے اے بیٹی اسی طرح تو اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے وقت کی چھری چل رہی ہے ایسا نہ ہو کہ تیری عزت کو کاٹ کے رکھ دے احتیاط کی ضرورت ہے اسی کا نام تو امتحان ہے اور یہی مجاہدہ ہے دنیا میں اسی مجاہدے پر انسان کو اللہ رب العزت کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے تو دو باتیں ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ملاقات ہوگی جس طرح بچھڑے ہوئے دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے پہلا کام فل یامل امل وہ نیک عمل کرے تو اس لیے پہلے آپ علم حاصل کریں پھر اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کرتی رہیں تحجد پڑھیں نمازیں پڑھیں تلاوت کریں تصویحات پڑھیں لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں نیکی کو پوچھنا نہیں پڑتا انسان کا دل بتا دیتا ہے چنانچہ نبی علیہ الصلاح اسلام نے اشاد فرمایا کہ جب کوئی کام کرتے ہوئے تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور تو اسے لوگوں سے چھپانا چاہے تو یہ علامت ہے کہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے اب دیکھیے کتنی آسان سی پہچان بتا دی تو اگر کوئی بچی عالمہ نہیں عام گھر کی زندگی گزار رہی ہے تو کسی بھی کام کے معاملے میں وہ اپنے دل کے مفتی سے پوچھے نبی شام نے فرمایا تخت کل قلب اپنے دل سے فتوا پوچھو ولو افتاق المفتیون اگر کسی موقع پر تمہیں مفتی جواب نہ دے سکیں تو تم دل کے مفتی سے جواب پوچھ لیا کرو تو جب بھی کوئی کام کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو دل کہے کہ میں برا کر رہی ہوں دل کہے کہ میں اچھا نہیں کر رہی دل کہے کہ یہ غلط ہے اور پھر انسان اس کام کو دوسروں سے چھپانا چاہے تو جب یہ دو چیزیں مل جائیں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اس گناہ کے کام سے آپ بچنے کی کوشش کریں تو آپ اللہ تعالی کی پیاری بندی بن سکیں گی تو نیک عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ پہلا قدم اور دوسرا قدم یہ ہے کہ دل میں غیر کی محبت کو داخل ہی نہ ہونے دینا جو نیک بچیاں ہوتی ہیں جو سمجھدار بچیاں ہوتی ہیں وہ جس طرح گھر کے دروازے بند کر کے رکھتی ہیں کہ کوئی چور ڈاکو اچکن اندر داخل ہو جائے اسی طرح وہ دل کے دروازے بھی بند کر کے رکھتی ہیں اور کسی چور ڈاکو اچکے کو دل میں داخل نہیں ہونے دیتی چاہے وہ کلاس فیلو کی شکل میں ہو کزن کی شکل میں ہو پڑوسی کی شکل میں ہو رشتہ دار کی شکل میں ہو کسی شکل میں وہ دل میں داخل ہونا چاہے آپ دل میں اسے مت داخل ہونے دیں جس طرح آپ اپنے گھر میں کسی چور کا داخل ہونا برا سمجھتی ہیں آپ کو خوف آتا ہے کہ میرا مال نہ لٹ جائے کسی طرح آپ کسی چور کو اپنے دل میں بھی داخل نہ ہونے دیں ڈرے کہ کہیں میری عزت نہ لٹ جائے اور یہ ہوتی ایک ہی غلطی ہے ایک تھوڑی دیر کی غلطی اور پھر ساری عمر کرونا تو انسان وہ غلطی ہی کیوں کرے تو یہ دو شرطیں ہیں جو شریعت نے بتائیں کہ ایک تو انسان نیک کاموں میں لگا رہے اور دوسرا اپنے دل میں غیر کی محبت کو آنے ہی نہ دے جھٹک دے اپنے دل سے ہر غیر کی محبت کو یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر کسی غیر کی آمد کو پسند نہیں فرماتے آپ یوں سمجھا کریں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مشرق باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا تھا کہ یہ میرے آقا اور میرے سردار کا بستر ہے تو جس طرح انہوں نے مشرق کو محبوب کی جگہ پر بیٹھنے ہی نہ دیا اگرچہ وہ سگا باپ تھا اسی طرح یہ آپ کا دل اللہ رب العزت کا گھر ہے اس میں آپ کسی بھی غیر محرم کے تصور کو داخل بھی نہ ہونے دیں اپنے آپ کو اس منحوس محبت سے بچا کے رکھیں یہ عشق نہیں یہ فسق ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں آپ کو دنیا آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی اکثر بچیوں کی زندگیاں جو برباد ہوتی ہیں وہ اس مصیبت کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں عورت کی زندگی میں اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بڑا بلنڈر عورت کوئی نہیں کمٹ کر سکتی کہ وہ غیر محرم کو اپنی زندگی میں دخل ہونے داخل ہونے کی اجازت دے دے تو اس لیے نیک بیویاں جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتی ہیں اپنی جان کی حفاظت کرتی ہیں اس سے بڑھ کر وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو جائیں یہ دولت چھوٹی ہے لیکن آپ کے پاس جو پاک دامنی کی دولت ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس دولت کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنے دیں کسی کو جرت ہی نہ ہو سکے کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے یا للچائی ہوئی نظر دیکھے جب تک آپ ڈھیلی نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا تو اس معاملے میں آپ سخت رہیں پکی رہیں مضبوط رہیں اور کسی کو اس طرح سوچ کا موقع بھی نہ دیں چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے چاہے وہ کوئی ہے اس معاملے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں اس کو کہتے ہیں البغض فی اللہ اللہ کے لیے بغض رکھنا تو الحب اللہ اللہ کے لیے محبت کرنا اپنی ماں سے محبت کریں اپنے ابو سے محبت کریں اپنے بھائی سے اپنی بہن سے نیک بیویوں سے محبت کریں یہ الحب اللہ پہ آپ نے عمل کر لیا اور غیر محرم سے آپ اپنے دل کے اندر دشمنی رکھیں یہ البغض فی اللہ ہے اور جب تک دونوں پر عمل نہیں کریں گی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا نہ نرم پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ اچھے اخلاق دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے غیر محرم کو نہ میٹھے بول سنانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس سے تعریفیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے آج کل کی لڑکیاں تعریف کی اتنی بھوکی ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے بے وقوف قسم کے لڑکے دو چار تعلیفی کلمے کہہ دیتے ہیں اور یہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگ جاتی ہیں اتنی بڑی غلطی کر لیتی ہیں کہ جس کی برائی بیان ہی نہیں ہو سکتی تعریف ہو جو آپ کے پروردگار قیامت کے دن آپ کی کریں گے دنیا کے کسی بندے نے کہہ دیا تو کیا ہوا آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ کرے میں اتنی اچھی بن جاؤں کہ گھر میں ہوں تو میرے والد میرے بھائی میری تعریفیں کرے اور جب میں شادی کے بعد اپنے گھر میں جاؤں تو میرے خامن میری تعریفیں کرے ان کے سوا مجھے کسی کی تعریف کی بات سننی نہیں یہ تعریف نہیں ہوتی یہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جس طرح کنڈی پھینکی جاتی ہے یہ غیر محرم مرد کنڈی پھینکتے ہیں تو پڑھی لکھی سمجھدار بچی وہ کیوں مچھلی کی طرح اس میں پھنستی ہے تو اس لیے چاہیے کہ اس طرف سے بے تما ہو جائیں کوئی غیر آپ کی تعریف کرے آپ کو زہر چڑھنی چاہیے آپ کی طبیعت میں غصہ آنا چاہیے یہ کون ہے جو میرے متعلق بات کر رہا ہے اس کو جرت کیسے ہوئی جب یہ جذبات آپ کے اندر ہوں گے تو پھر آپ کے مالک و خالق آپ سے راضی ہو جائیں گے تو ہر وقت یہ سوچا کریں کہ کوئی غلطی نہ ایسی میں کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے اپنے مالک کے دیدار سے محروم ہو جاؤں تو قیامت کے دن انسان دو طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی سے اس طرح ملیں گے جس طرح دو بچھڑے ہوئے دوست مدتوں کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اتنی گرم جوشی سے ملتے ہیں کہ ان کا محبت پوری نہیں ہوتی خوش ہو ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ جس طرح بچڑے ہوئے دوست ایک دوسرے کو ملے اس طرح نیک لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کو ملیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح کوئی مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اسے حاکم کے سامنے پیش کیا جائے تو جو حالت اس مجرم کی ہوتی ہے ندامت بھی ہوتی ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا سزا ملے گی اور اسے اس حاکم کا غصہ بھی دیکھنا ہوتا ہے تو جس حالت میں یہ مجرم اس حاکم کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح یہ گار بندی قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش کی جائے گی ایک سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنے میں سست کیوں ہو جاتا ہے نیکی کرنے میں سست کیوں ہو جاتا ہے غفلت کیوں برتتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے محبت اور خوف میں کمی ہونا اس کی وجہ ہوتی ہے محبت میں اور خوف میں کمی ہونا انسان دو وجہ سے کام کرتا ہے یا تو کسی کی محبت میں کام کرتا ہے یا کسی ڈر کے مارے بچتا ہے چیزوں سے تو نیک بندہ اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے اگر ایک معذور بندے کو بتایا جائے کہ اگر صبح و سحری کے وقت اٹھ کر تم مسجد میں پہنچو گے تو آج ایک ایک ہزار ڈالر تقسیم کیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ وہ معذور جو چل کے آ بھی نہیں سکتا سواری بھی نہیں وہ گسٹ گسٹ کے فجر کے وقت مسجد میں پہنچا ہوا ہوگا کیونکہ اس کو کچھ ملنے کی امید ہے تو اگر ایک معذور آدمی کو کچھ ملنے کی امید ہو تو وہ بھی تحجد کے وقت اٹھ کے فجر آ جاتا ہے تو جب ایک مومن کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے پر مجھے اللہ کی رضا نصیب ہوگی تو پھر وہ مسجد میں کیسے نہیں پہنچے گا تو پہلی چیز محبت ہے چاہت ہے جو بندے کو گھسٹ گھسٹ کے بھی مسجد میں آنے پہ مجبور کر رہی ہے اور دوسری چیز خوف کہ خوف کی وجہ سے انسان بچتا ہے مثلا اعلان ہو جائے کہ جو لوگ گھروں میں ہوں گے کل فجر کے وقت ان کو پولیس گرفتار کر لے گی ہاں جو مسجد میں ہوں گے وہ بچ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ صحیح سلامت بندے تو کیا لولے لنگڑے بھی سارے کے سارے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے جو کہتے ہیں نا صبح ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہم سے فجر کی نماز پڑھنی مشکل یہ سارے لوگ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے کہ کہیں کوئی گرفتار کرنے والا ہمیں گھر نہ آ جائے تو دل میں خوف ہے تو مسجد میں پہنچنا آسان تو دیکھیں یہ دو ہی چیزیں ہیں محبت تھی انعام ملنے کی تو بھی مسجد میں پہنچنا آسان اور خوف تھا سزا ملنے کا تو بھی مسجد میں پہنچنا آسان تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک خوف ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ مومن کے دل میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ایک اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق یہ ملاقات کا شوق ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے نیکی کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکیاں کرتا ہے یہ ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالی کے سامنے پیشی کا خوف اور اس خوف کی وجہ سے مومن گناہوں سے بچتا ہے قریب بھی نہیں پھٹکتا کسی ایسے کام سے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہو یا قیامت کے دن اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے اب ذرا ان دونوں کی تفصیل سن لیجئے پہلی چیز ہے اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق جب بھی محبوب سے ملاقات کی امید ہو انسان بخوشی اس کے لیے تیار ہوتا ہے عورتیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہیں بالفرد آپ کا خامن پانچ سال ہوئے بیرون ملک گیا ہوا تھا اور پانچ سال کے بعد وہ آپ کے گھر آ رہا ہے تو اب آپ بتائیں کہ آپ اس کے لیے کتنی تیاریاں کرتی ہیں ایک ہفتہ پہلے گھر صاف ہو رہا ہوتا ہے کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں بچوں کو نہلا رہی ہوتی ہیں خوشی خوشی سب کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو میرے میاں گھر آ رہے ہیں اور اپنے دل کے اندر شوق مچل رہا ہوتا ہے وقت دن گن رہی ہوتی ہیں اور اس دن گڑی دیکھ رہی ہوتی ہیں کب فلائٹ اترے گی کب ہم ان کو لینے جائیں گے کب وہ گھر آئیں گے کب ہم مل کے بیٹھیں گے اکٹھا کھانا کھائیں گے میں انہیں یہ باتیں بھی سناؤں گی یہ بھی بتاؤں گی یہ کیا ہوتا ہے یہ ملاقات کا شوق کہلاتا ہے مومن کے دل میں بالکل اسی طرح اللہ العزت کے ساتھ ملاقات کا شوق ہوتا ہے لہذا اس کے لیے وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے دوست کی شکل میں پیش ہو جاؤں جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو انسان نے اگر اس کو کوئی چیز بھیجنی بھی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ذرا خوبصورت بنا کر بھیجے ہم نے دیکھا کہ جہاں نکاح ہونا ہوتا ہے وہاں پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو لوگ گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں عورتوں نے اپنے خامن کو خط لکھنا ہوتا ہے تو کیا رنگ چڑھاتی ہیں پھول سجاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا خوشبوؤں میں لپیٹ کے وہ خط بھیجتی ہیں اور بعض اوقات تو اس میں پھول کی پتیاں بھی ڈال دیتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ محبت ہے جس طرح انسان دنیا میں اپنے محبوب کو کوئی چیز بھیجتا ہے تو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے اسی طرح اللہ کی نیک بندی دنیا میں جب نمازیں پڑھتی ہے تو ان کو خوشو و خضو کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اپنے اللہ کے حضور بھیج رہی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے میں یکسوئی کی نمازیں پڑھوں گی میں یکسوئی کے سجدے کروں گی تسلی کی نمازیں پڑھوں گی تو یہ میری نمازیں میری محبت کے غلاف میں پیک ہو کر میرے پروردگار کے حضور پیش کی جائیں گی پھر وہ لمبے سجدے کرتی ہیں پھر ان کا مسلح سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا پھر ان کا قرآن شریف بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا یہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے محبوب سے ہم کلامی میں انسان کو ہمیشہ مزہ آتا ہے لطف آتا ہے اگر کسی ماں کا بیٹا باہر گیا ہوا ہو اور اس کا فون آ جائے تو ماں سوئی بھی ہوگی نا تو سب نیندیں اڑ جائیں گی اور محبت سے باتیں کر رہی ہوگی ادھر سے بیٹا کہہ رہا ہے امی بس کریں آدھا گھنٹہ ہو گیا اور امی سے کہتی ہیں میرے بیٹے بس ابھی دو ہی تو باتیں کی ہیں میں نے تو اس کا جی چاہتا ہے ماں کا کہ میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہی رہوں جس کا حامد باہر ملک میں ہو اگر دو دن فون نہ آئے تو تیسرے دن پہلی بات ہوتی ہے دو دن آپ نے فون ہی نہیں کیا میں انتظار کرتی رہی تو جس طرح دنیا میں محبوب سے بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے اس کا انتظار ہوتا ہے اسی طرح مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت کروں گا تو یہ اللہ رب العزت سے میری ہم کلامی ہوگی لہذا وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے موقعوں کو تلاش کرتا ہے نیک بیبیاں گھر کے کاموں کو جلدی سمیٹتی ہیں بس میں جلدی سے کاموں سے فارغ ہو جاؤں میں کپڑے دھو لوں میں کچن سے فارغ ہو جاؤں میں بچوں کو تیار کر لوں تاکہ میں مسلح پہ بیٹھ کے تسلی کے ساتھ قرآن پڑھ لوں میں نمازیں پڑھ لوں یہ نماز حقیقت میں اللہ تعالی سے ملاقات ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور کہتے الحمد للہ رب عالمی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریفیں کی تو دیکھیں سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پر اللہ تعالی کی طرف سے جواب آتا ہے تو یہ ہم کلامی کے مزے ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے مومن کو تلاوت کا شوق ہوتا ہے مسلح پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کے خامد پردیش میں ہیں اور انہوں نے آپ کو مہینے کا خرچہ بھیجنا ہوتا ہے تو منی آرڈر وصول کرنے کا آپ کو کتنا انتظار رہتا ہے کہ جی پیسے ختم ہو گئے خرچہ کم ہو گیا اور میاں نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے تھے پتہ کروا رہی ہوں آئے ہی نہیں تو کتنا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے منی آرڈر وصول ہو جائے جس طرح ضرورت مند عورت کو منی آرڈر کے وصول کرنے کا اتنا انتظار ہوتا ہے اسی طرح نیک بی بی کو تحجد کے وقت میں اللہ تعالی سے منجات کر کے انعامات پانے کا انتظار ہوتا ہے لہذا وہ کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو تحجد کے وقت اٹھ بیٹھتی ہے وضو کر کے اپنے رب کے سامنے پھر دامن پھیلاتی ہے اور خوب جی بھر کے مانگتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کے محبوب نے بتلایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے حل من سائل ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے تو یہ مومنہ عورت اس وقت بیٹھی اپنے رب سے خوب خوب دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے یہ کیا نعمت ہے یہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ رات بستر پر لیتے اور نیند نہ آتی تو کروٹیں بدل کے اٹھ جاتے اور کہتے اللہ تیری ملاقات کے شوق نے تو میری نیندیں ہی اڑا دی جن کو انتظار ہوتے ہیں نا کہ فون آنا ہے میاں کا ان کو پھر راتوں کو نیندیں نہیں آیا کرتی وہ پھر دو بجے بھی فون آنا ہو تو اس وقت تک جاگ رہی ہوتی ہیں اسی طرح نیک بیویاں تحجد کے وقت میں اٹھنے کی پابندی کرتی ہیں ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا کہ رات آئے گی تو ہم تحجد پڑھیں گے اللہ سے ہم کلامی کریں گے تو ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو اپنی دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوتا ہے سید فاطمت اساہر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں سردیوں کی لمبی رات میں دو رکت کی نیت باندھی تلاوت کرتے ہوئے اتنا لطف آیا اتنا مزہ آیا کہ قرآن پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح صادق تو بہت ہی قریب ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں اور یہ دعا مانگی اللہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں میری دو رکت میں تیری پوری رات ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوا ہوتا تھا وہ چاہتی تھی اور لمبی رات ہوتی ہم اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے پوری ایک رات انہوں نے تحجد میں ایک آیت پڑھ پڑھ کر گزار دی وہ بدال من اللہ مالم یقون یح بار بار اس آیت کو پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں حتیٰ تک کہ پوری رات مکمل ہو گئی ہم لوگ کی پہلے باتیں جب پڑھا کرتے تھے تو ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا تھا لیکن ایک مرتبہ ہم نے کسی بندے کو دے بچے کو دیکھا وہ منہ ہی چلائے جا رہا ہے پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ وہ محفل میں بیٹھا اس کا منہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے تو پھر ہم نے اس سے پوچھا بھائی خیر تو ہے کہنے لگا جی ایک نئی چیز آئی ہے اس کا نام ہے چنگم اور اس کو منہ میں جتنا چباتے ہیں اتنا ہی مزہ زیادہ آتا ہے تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ جس طرح چنگم کو بار بار چبانے سے ہمیں مزے آتے ہیں اللہ والوں کو تحجد میں اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے سے یوں مزے آ رہے ہوتے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام نے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی درہم و دینار دھو رہی ہے پوچھا ہمیرا کیا کر رہی ہو اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب میں یہ درہم و دینار دھو رہی ہوں اس لیے اللہ کے محبوب میں نے آپ ہی سے یہ بات سنی کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال صدقہ دیتا ہے کسی سائل کو تو یہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے جب سے میں نے یہ سنا میں اپنے پیسوں کو دھو کے دیتی ہوں میرے مالک و خالق کے ہاتھوں میں صاف پاک مال پہنچ جائے جب محبت ہوتی ہے تو یوں انسان اپنے نیک اعمال کو محبت کے خلاف میں لپیٹ کے بھیجتا ہے دل چاہتا ہے سب کچھ قربان کر دے اپنے محبوب کے لیے اور یہی اللہ کی نیک بندیوں کی خوبی ہوتی ہے چنانچہ سیدہ فنسا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں چار بیٹے تھے چاروں کو نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا جب تم بڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جہاد کرنا اور شہید ہو جانا تو بیٹے نے پوچھا کہ امی آپ کیوں ایسا کہتی ہیں فرمانے لگی بیٹے میں اس لیے کہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں تو مجھے اپنے مالک و خالق کے سامنے اس وقت پیش ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے گی یہ نیک مائیں تھیں جو گود میں پلنے والے بچوں کو بھی اس طرح دین کی خاطر قربانیوں کے لیے تیار کر رہی ہوتی تھی حدیث سے پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صاحب اسلام نے جہاد کے لیے تیاری کے اعلان فرما دیا مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے عورتیں اپنے محرم مردوں کے سامان تیار کر رہی ہیں ان کی گٹریاں باندھ رہی ہیں ان کے اوزار ان کو تیار کر کے دے رہی ہیں ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے ایک مدینہ طیبہ کا گھر ایسا ہے جہاں پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اس لیے کہ اس کا خامد پہلے جہاد میں شہید ہو گیا گھر میں کوئی محرم مرد نہیں یہ ہے اور اس کا ایک چھوٹا دودھ پیتا بیٹا ہے اب یہ بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے اے کاش میرے گھر میں کوئی محرم مرد ہوتا آج میں بھی نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتی اور میں بھی اس کو تیار کر کے بھیجتی کافی دیر روتی رہی روتی رہی پھر اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی ہوئی مسجد بدی میں پہنچ گئی اللہ رب العزت کے محبوب تشریف فرما تھے وہاں آ کر اس نے اپنے بیٹے کو نبی الاسلام کی گود مبارک میں ڈال دیا تو آقا نے پوچھا کہ یہ بچہ گود میں کیوں ڈالا تو وہ اللہ کی نیک بندی کہتی ہے اے اللہ کے محبوب آپ میرے اس بیٹے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے تو آگے سے کہتی ہے اے اللہ کے محبوب جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو یہ میرا بچہ اس کے حوالے کر دیں تاکہ جب وہ میدان جہاد میں جائے اور دشمن تیروں کی بارش برسائے تو وہ تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے یہ کیا نعمت تھی اللہ ہر العزت سے ملاقات کا شوق اللہ کی محبت ان کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی تھی ان کی زندگی عبادتوں میں گزرتی تھی چناتا ایک تابعیہ ہے حفصہ بن تسیری امام ابن سیری رحمت اللہ علیہ کی بہن اتنی بڑی نیک عورت تھیں کہ ان کے بعد ایک مرتبہ کسی نے پوچھا وقت کے قاضی تھے ایاس بن معاویہ ان سے کہ آپ کی نظر میں اس وقت سب سے زیادہ نیکوکار کون ہے تو انہوں نے کہا کہ حفصہ بن تسیری اس نے کہا کہ کیا حسن بسری سے بھی زیادہ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میری رائے پوچھو تو میں حفصہ بن تسیری کو حسن بسری پہ بھی فضیلت دیتا ہوں گو کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا تھا مگر اتنا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ کتنی نیک تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک مسجد سی بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں جیسے آج عورتوں نے گھروں میں ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے عبادت کا یہ پینتیس سال اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے زندگی گزار گئی کوئی ضرورت ہوتی وضو کی یا کوئی اور تو باہر آتی اور باقی وقت وہیں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتی یا پڑھاتی رہتی تو اللہ کی نیک بندی اور اپنے زندگی کے پینتیس پینتیس سال اعتکاف میں گزار دیے اور آج تو دس دن کا اعتکاف مصیبت ہوتا ہے تین دن کا اعتکاف مشکل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شوق ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک باندی خریدی جو کمزور سی تھی اور مجھے بہت کم قیمت میں مل گئی سارا دن وہ میری مل... میری خدمت میں مشغول رہی جب رات آئی تو میں سو گیا اچانک جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ مسلح پہ بیٹھی تہجد پڑھ رہی ہے تہجد پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی اے میرے پروردگار آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم اے پروردگار آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسے ٹوکا اے لڑکی یوں مت کہو بلکہ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا میں تو یوں ہی کہوں گی اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم اس لیے کہ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں راتوں کو نہ جگاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا آپ کو جو سلا دیا اور مجھے مسلح پہ بٹھا دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے ایک نیک بیوی کے بارے میں آتا ہے روزانہ عشاء کے بعد نہاتی اچھے کپڑے پہنتی خوشبو لگاتی خوب تیار ہوتی اور اپنے خاند کے پاس آ کر پوچھتی کیا آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے ہاں تو اپنے میاں کے ساتھ رات گزار دیں اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے سونا ہے تو یہ مسلح پہ جا کر کھڑی ہو جاتی اور پوری رات اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلامی میں گزار دیتی یہ کیا چیز تھی اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق چنانچہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں کو بخار آ گیا اترتا ہی نہیں تھا چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمت الزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے نیت کر لی منت مان لی نظر مانی اللہ ہمارے ان بچوں کا بخار دور ہو جائے تو ہم تین روزے رکھیں گے جب بھی کوئی منت مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صحت دے دی چنانچہ اب دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا شام کو جب افطاری کا وقت قریب تھا تو بس ایک دو روٹیاں ہی تھیں سارے دن کے بھوکے اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون تو جواب آیا کہ میں مسکین مدینہ ہوں اس دروازے کو دیکھ کر آیا ہوں کہ یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا بھوکا ہوں سائل ہوں مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں میاں بیوی نے سوچا ہم بھوکا رہ جائیں گے لیکن اللہ کے نام پر مانگنے والے سائل کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے چنانچہ انہوں نے جو کھانا تھا تھوڑا سا وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا پانی سے افطار کیا اور پانی سے ہی روزہ رکھا دوسرا دن پھر بھوکے رہے جب اگلے دن افطاری کا وقت آیا کچھ تھوڑا سا کھانا تھا جو افطاری میں دونوں نے کھانا تھا پھر دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون کہ میں یتیم مدینہ ہوں میرا کوئی بھی نہیں بھوکا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نام پر آپ مجھے کچھ دے دیں میاں بیوی دو دن کے بھوکے تھے سوچنے لگے اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے ہم بھوک برداشت کر لیں گے اپنا کھانا دے دیتے ہیں چنانچہ کھانا دے دیا اور دوسرے دن بھی پانی سے افطار کیا اور شہری بھی پانی کے ساتھ کی اور تیسرا دن بھی بھوک کی حالت میں گزرا کوئی لکمہ ان کا پیٹ میں نہیں گیا اب تین دن اگر متواتر بندہ بھوکا رہے پھر تو انسان کو دن میں تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جب اس دن افطاری کا وقت آیا تو کچھ تھوڑا سا کھانا تھا میاں بیوی نے سوچا کہ چلو آج تیسرا دن ہے افطار کر لیں گے لیکن پھر دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون کہنے لگا ایک اسیر ہوں بھوکا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پر آپ کچھ دے دیں میاں بیوی نے سوچا اگر ہم تین دن کے بھوکے ہیں ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے اتنے محبوب حقیقی کے نام پر مانگا ہم اسے کیسے خالی جانے دیں اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں رب کریم کو ان کی یہ محبت اتنی پسند آئی اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا فرمایا ویتام اللہ مسکینم و یتیمم اسیرا وہ بھوک تو ان کی ختم ہو گئی ہوگی لیکن قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی محبت میں ان کا یہ صدقہ کرنا اس واقعے کو تازہ کیا جائے گا یہ کیا چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسی لیے راز بسری سارا دن اور ساری رات اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیتی آج کی کوئی خاتون یہ نہ سمجھے کہ آج کے زمانے میں رابع بسری کی طرح کوئی زندگی نہیں گزار سکتی انہوں نے تو شادی نہیں کی تھی اس لیے ان کو دن رات مسلح پہ بیٹھ کے اپنے رب کو منانا پڑا آپ تو خوش نصیب ہیں آپ کی شادی ہے میاں ہے بچے ہیں آپ اگر ان کی خدمت میں اپنا دن گزاریں گی اور جو وقت فارغ ہوا اس کو اللہ کی یاد میں گزاریں گی اور گناہوں سے کامل طور پر بچیں گی تو این ممکن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو راد بصریہ کے ساتھ جگہ عطا فرما دے تو یہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں اللہ ہر العزت سے ملاقات کا شوق اس کی وجہ سے پھر انسان دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے اور نیکی کر کر کے تھکتا بھی نہیں ہے دوسری چیز ہے اللہ تعالی سے کے سامنے پیشی کا خوف کہ دل میں یہ ڈر ہو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ جب میں اللہ تعالی کے سامنے پیش کی جاؤں تو مجھے اس وقت شرمندگی ہو حدیث پاک میں آتا ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو عورت دنیا میں بے پردہ گلی بازاروں میں پھرتی ہوگی غیر محرموں کے سامنے آتی ہوگی قیامت کے دن جب یہ عورت اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس کا جو لباس ہوگا وہ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اس سے ہٹا لیں گے اس وقت اس کو محسوس ہوگا کاش میں اپنا سر ننگا نہ کرتی میں چہرہ ننگا نہ کرتی اور آج اللہ تعالی کی رحمت والی نگاہوں سے محروم نہ ہوتی تو جس نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ شا فرماتے وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُقُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور اگر آپ دیکھیں ان مجرموں کو جن کے سر جھکے ہوئے ہیں شرم کے مارے نگاہیں اٹھا نہیں سکتے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ان کو شرمندگی ہے دنیا میں وہ کفر کرتے رہے شرک کرتے رہے گناہ کرتے رہے آج اپنے رب کے سامنے جب پیش ہوئے تو شرم سے نگاہیں چھکی ہوئی ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے پروردگار دگار اب سرنا وسنا ہم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کانوں سے سن بھی لیا فر ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹا دے نعمل صالحا ہم نیک عمل جا کر کریں گے ان ناممکن اب ہمیں پکا یقین آ گیا تو وہ اللہ ہر العزت کے سامنے پیش ہونے پر شرمندہ ہو قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے بچنا ضروری ہے ہم نے دیکھا کہ عورتیں ایسی نازک طبیعت کی ہوتی ہیں کہ ایک بندے کے سامنے کی ذلت نہیں گوارا کر سکتی بیوی اپنے حامل کو کہے گی آپ مجھے الگ کمرے میں جھڑک بھی لیں گے تو میں نہیں برد... میں برداشت کر جاؤں گی لوگوں کے سامنے مجھے تیز نگاہوں سے نہ دیکھا کریں آپ لوگوں کے سامنے کیوں مجھے گھور رہے تھے تو دیکھیں لوگوں کے سامنے خامد کا تیز نظروں سے دیکھنا بھی اسے تیر کی طرح لگتا ہے یہ کہتی ہے کہ تنہائی میں مجھے ڈانٹ بھی لیں گے تو میں سن لوں گی لوگوں کے سامنے نہ ایسا کیا کریں تو دیکھو اس خاتون کو لوگوں کے سامنے کی بے عزتی کتنی بری لگتی ہے اے بہن اگر آج دو عورتوں کے سامنے کی بےزتی تجھے اتنی بری لگتی ہے تو کل قیامت کے دن تو ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کر دی جائے گی جب نام امال کو کھول دیا جائے گا اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی اس لیے ایک باندھی تھی تو ہمسائے میں ایک کساب نوجوان رہتا تھا جس کی اس پر بری نظر تھی یہ باندھی کسی کام کے لیے ذرا گئی تو اس کساب نے دیکھا کہ اکیلی ہے تنہائی ہے تو وہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور جا کر اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا آج موقع ملا تو میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو باندی نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو جتنا تمہیں مجھ سے محبت ہے مجھے اس سے زیادہ تمہارے ساتھ محبت ہے مگر میں قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرتی ہوں میں اپنے خالق کو مالک کو ناراض نہیں کر سکتی اتنے خلوص کے ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ اس نوجوان کے دل پر اللہ رب العزت کے جلال کا ظہور ہوا اور اس نے وعدہ کیا میں آج کے بعد گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دوں گا تو ہر وقت ذہن میں یہ رہے کہ نف تو کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں مگر نہیں میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں اکثر و بیشتر آپ اپنے نفس کو یہ الفاظ سنایا کریں جب بھی نفس آپ کے سامنے کسی گناہ کو متعین کر کے پیش کرے اس سے باتیں کرو فون پر یہ الٹا سیدھا لٹریچر پڑھو سکرین کے تماشے دیکھو گانے سنو مخلوط محفلوں میں جاؤ جب بھی اس قسم کی شرارت نفس کے اندر ظاہر ہو تو فوراً اس کو یہ کہا کریں کہ یہ تمہارے مشورے تمہارے پاس رہیں میں تو اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں تو جب بھی شیطان آپ کو مشورے دے نفس آپ کو مشورے دے یا کسی انسان کی شکل میں چھپا ہوا شیطان آپ کو مشورے دے کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمیشہ آگے سے کہا کریں میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرمہ بن کے پیش نہیں ہونا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے اپنا چہرہ ہی پھیر لے قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی اور بہت بری ہے آج تو ہم دو کلو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے سر پہ قیامت کے دن یہ گناہوں کے جو پہاڑوں جیسا بوجھ ہوگا یہ ہم اپنے سر پہ کیسے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو طبیعت میں یہی خوف تھا سینا صدیق اکبرانوں کے دل میں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا جو یار غار تھے جو محبوب کے رازدار تھے ان کا یہ حال تھا کہ بیٹھ کے روتے اور کہتے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا ایکش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا ایکش میں کوئی گھاس کا تن کا ہوتا عمر لانو کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ان کے بارے میں فرمایا لوکان بادی نبی لگانا عمرا اگر میرے بعد بالفرض کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ صفات دی تھی کہ یہ نبی ہوتے تھے اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو ہی چھوڑ جاتا ہے ایسی بزرگ شخصیت مگر ان پر بھی اللہ تعالی کے سامنے پیشی کا اتنا خوف تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا زخمی ہو گئے ایک صحابی کو بلا کر وسیعت کی کہ جب میری روح پرواز کر جائے جلدی نہلا دینا جلدی کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا تو اس صحابی نے کہا امیر المومنین ہم جلدی کریں گے مگر اتنا جلدی کرنے پر آپ تاکید کیوں کر رہے ہیں تو عمر لانوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس لیے جلدی کی تاکید کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے اتنا ان کو ڈر ہوتا تھا اپنے رب کے سامنے پیش ہو لے گا حسن بسی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب چل کے آتے تو ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہوتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنی اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا ہے رابع بسریہ کے سامنے کسی نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا بنا ہوا مرغا پیش کیا تو راویہ بشری نے اسے دیکھا تو رونے لگ گئی اس نے پوچھا اما کیوں رو رہی ہو کہنے لگی بیٹا مجھ سے تو یہ مرغا ہی اچھا انہوں نے پوچھا وہ کیسے کہنے لگی ایسے کہ اس مرغے کو پہلے ذبح کیا گیا اس کی جان نکالی گئی پھر اسے آگ کے اوپر بھونا گیا اور اگر قیامت کے دن رابعہ کے گنا معاف نہ کیے گئے تو اسے تو جہنم کی آگ میں زندہ بھونا جائے گا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں ان کے بارے میں محدثین نے بہت اچھے اچھے الفاظ کہے بلکہ ایک محدث نے تو یہاں تک لکھا کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کے زندگی کے دن رات کو کئی سال تک دیکھا مجھے ان کی زندگی میں اور صحاب کرام کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے ایک فرق کے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا باقی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ایسی زندگی ان کا یہ حال کہ جب درس حدیث دیتے تو چالیس ہزار طلباء ایک وقت میں ان کا درس سنتے ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا تو یہ جب حدیث پڑھاتے تو لوگ ان کی حدیث سن کر آگے پہنچاتے وہ آگے پہنچاتے جیسے مکبر ہوتے ہیں نماز میں تو اسی طرح لوگ ان کی حدیث کو آگے سناتے تو کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ ان لوگوں کی تعداد جو مکبر سے گنی گئی تو ان کی تعداد بارہ سو نکلی تو بارہ سو بندے اگر حدیث کو آگے سنا رہے ہیں تو مجمع کتنا بڑا ہوگا تو چالیس چالیس ہزار لوگوں کو ایک وقت میں حدیث سناتے تھے اتنے بڑے شیخ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے زمین پہ لٹا دو شاگرد تو پہلے جھجک گئے دوبارہ حکم دیا چنانچہ انہوں نے زمین پر لٹا دیا نیچے قالین تو ہوتے نہیں تھے مٹی تھی شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے سفید بالوں کو داڑھی کو پکڑ کر اپنا رخسار زمین سے رگڑ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما یہ نہیں کہا اللہ میں بڑا محدث ہوں نہیں کہا کہ میری وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی نہیں کہا کہ میں نے بڑی تحجد کی نمازیں پڑھی اپنا کوئی عمل اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کیا بس اتنا کہا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما سفید بالوں کو پکڑ کے اس کی لاج رکھنے کے لیے فریاد کر رہے ہیں ایک بزرگ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ان کی دکان تھی بکالا کی اور اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے وہ چاندی کے روپے جب زیادہ عرصہ ہاتھوں میں رہتے تو ان کے اوپر کی لکھائی گھس جاتی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ یہ کھوٹا سکتا ہے ان کی عادت عجیب تھی کہ ان کے پاس کوئی کھوٹا سکا لے کر آتا تو وہ اس کو لے لیتے اور گاہک کو سودا دے دیتے ساری زندگی ان کا یہ معمول رہا سکے لے لیتے اور سودا دے دیتے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے اچانک ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہوتا تھا اس لیے علامہ اقبال نے شیر لکھا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں فقیر ہوں روز محشر اد من پذیر اللہ قیامت کے دن میرے ادروں کو قبول کر لینا گر تمہیں حساب ہم ناگزیر گزیر اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب ضرور ہی لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے میرا حساب او جھل لینا مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو میرے آقا مدنی کیا کہیں گے یہ میری کیسی بیٹی تھی دنیا میں بے پردہ پھرتی رہی اپنی عزت و ناموس کو لٹاتی پھری اپنے خامن کے ساتھ خیالت کرتی پھری پر نمازوں کو چھوڑتی رہی حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی اس نے میرے تہجد کے آنکھوں کی لاز نہ رکھی وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اللہ پھر آقا کریم مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے میرا حساب او جل لے لینا آپ خود سوچیں اگر قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ چوائس رکھے کہ میری بندی تم جیسی زندگی گزار کے آئی ہو چھپے گنا کرنے والی اب ہم تمہیں دو اختیار دیتے ہیں یا تو تم جہنم میں چلی جاؤ اور ورنہ ہم تمہاری زندگی کی خفیہ وقت حالات کی تصویر تمہارے محرم مردوں کے سامنے چلاتے ہیں تو سوچیں کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو معافیاں مانگے گی اللہ ہماری تصویر ہمارے محرم مردوں کو نہ دکھانا ہماری زندگی کی فلم نہ چلانا ہم جہنم میں چلی جاتی ہیں اگر ایسی زندگی ہے تو پھر کیوں نہ ہم آج اپنے رب سے معافی مانگ لیں اللہ العزت نے ہمیں رمضان کا موقع دے دیا ویسے بھی آج ستائیس کی رات آنے والی ہے خوب جی بھر کے عبادت کریں اور آج کی رات جاگ کے اپنے رب کو منا لے زندگی گزر گئی راتوں کو سوتے ہوئے بہت نیندیں پوری کر لی آج کی رات اپنے رب کو منانے میں لگا دے جیسے کسی کے پاؤں پکڑ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس آپ مجھے معاف کر دے آج اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں اور کہیں میرے اللہ بس آج آپ مجھے معاف کر دے اپنے رب کو منا لیجئے یہ مغفرت یہ آگ سے آزادی کا اشرا ہے اللہ رب العزت ہمیں آگ سے آزادی نصیب فرما دے ہم جتنا مانگیں گے پروردگار اس سے بڑھ کر ہمیں دیں گے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان کے اس وقت کو کمانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے عادل مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی فرض پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما اور اپنے سامنے پیشی کا خوف نصیب فرما اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں ناطے میرے شرمندہ ہے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے نیکی کی عزت عطا فرما دیجیے اللہ میں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما دیجیے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ رمضان مبارک کی انبا برکت گھڑیوں میں ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ کپارے کی زندگی نصیب فرما دیجیے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو دل کی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دیجیے اور اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرما دیجیے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی بھی نیک حاجات کو پورا فرما دیجیے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب لينا انك انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آج کی رات آج کی رات ستائیس کی رات ہے اپنے محرم مردوں کو تاکید کے ساتھ مسجد میں بھیجیں تاکہ وہ یہاں کی نصیحت بھی سنیں اور اجتماعی دعا میں بھی شریک ہوں کیا معلوم کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو اور اس کی برکت سے اللہ پورے مجمع کی دعا قبول کر لیں تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کی رات کو گھروں میں بھی عبادت میں گزاریں اور اپنے محرم مردوں کو مسجدوں میں بھیجیں اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے عورتوں کی اجتماعی دعا انشاءاللہ اللہ انتیس رمضان کی مجلس میں ہوگی تو اس وقت آپ تاکید کے ساتھ اپنی جوان بچیوں کو چاہے وہ سکول جاتی ہیں یا کہیں اور جاتی ہیں تاکید کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ آخری محفل کی دعاؤں میں وہ بھی شریک ہو سکیں جزاکم اللہ وحسن وسلم